قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم مسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت سزا پہنچے گی ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو اور ایک شخص اس شہر کے کسی دور دراز مقام سے دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ راست پر بھی ہیں سامعین کی تفصیل سماعت کیجیے اہل کفر رسولوں کے متعلق بشگنی لیتے رہے ان کافروں نے رسولوں سے کہا کہ تمہارے آنے سے ہمیں کوئی برکت و خیریت تو ملی نہیں بلکہ اور برائی اور بدی پہنچی تم ہو ہی بدشگون لوگ جہاں جاؤ گے بلائیں برسیں گی سنو اگر تم اپنے اس طریقے سے باز نہ آئے اور یہی کہتے رہے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور سخت المناک ناک سزائیں دیں گے رسولوں نے جواب دیا کہ تم خود شریر ہو تمہارے اعمال ہی برے ہیں اور اسی وجہ سے تم پر مصیبتیں آنے کی ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہی بات فراؤنیوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے مؤمنوں سے کہی تھی جب انہیں کوئی راحت ملتی تو کہتے ہم تو اس کے مستحق ہی تھے اور اگر کوئی رنج پہنچتا تو موسا علیہ السلام اور مؤمنوں کی بدشگنی پر اسے محمول کرتے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آراف آیت نمبر ایک سو اکتیس عند اللہ یعنی ان کی مصیبتوں کی وجہ ان کے اعمال بد ہیں جن کا وبال ہماری جانب سے انہیں پہنچ رہا ہے قوم صالح نے بھی اپنے نبی صالح علیہ السلام سے یہی کہا تھا اور یہی جواب پایا تھا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں سے بھی یہی کہا گیا جیسے کہ اللہ عز و جل نے سورہ نساء کی آیت نمبر اٹھتر میں فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ یعنی ان کفار و مشرقین وغیرہ کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ جھٹ سے کہہ دیتے ہیں اے محمد یہ آپ کی طرف سے ہے یعنی اگر ان کافروں کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری طرف سے ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان سے یہ بات بھی نہیں سمجھی جاتی پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے تمہیں نصیحت کی تمہاری خیر خواہی کی تمہیں بھلی راہ سمجھائی تمہاری اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف رہنمائی کی تمہیں اخلاص و عبادت کے طریقے سکھائے تم ہمیں منحوس سمجھنے لگے اور ہمیں اس طرح ڈرانے دھمکانے لگے اور خوف زدہ کرنے لگے اور مقابلے پر اتر آئے حقیقت یہ ہے کہ تم مصرف یعنی حد سے آگے بڑھ جانے والے لوگ ہو حدود الہی سے تجاوز کر جاتے ہو ہمیں دیکھو کہ ہم تمہاری بھلائی چاہیں تمہیں دیکھو کہ تم ہم سے برائی سمجھو بتلاؤ تو بھلا یہ کوئی انصاف کی بات ہے افسوس تم انصاف کے دائرے سے نکل گئے حبیب کا ذکر مروی ہے کہ اس بستی کے لوگ یہاں تک سرکش ہو گئے کہ انہوں نے پوشیدہ طور پر نبیوں کے قتل کا ارادہ کر لیا ایک مسلمان شخص جو اس بستی کے آخری حصے میں رہتا تھا جس کا نام حبیب تھا اور رسی کا کام کرتا تھا تھا بھی بیمار جزام کی بیماری تھی بہت سخی آدمی تھا جو کماتا تھا اس کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتا تھا دل کا نرم اور فطرت کا اچھا تھا لوگوں سے الگ تھلگ ایک غار میں بیٹھ کر عبادت الہی کیا کرتا تھا اس نے جب اپنی قوم کے اس بد ارادے کو کسی طرح معلوم کر لیا تو اس سے صبر نہ ہو سکا دوڑتا بھاگتا آیا بعض کہتے ہیں یہ بڑے ہی تھے ایک قول ہے کہ یہ دھوبی تھے عمر بن الحکم فرماتے ہیں کہ یہ جوتی گانٹنے والے تھے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے انہوں نے آ کر اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا کہ تم ان رسولوں کی تابے داری کرو ان کا کہا مانو ان کی راہ چلو دیکھو تو یہ اپنا کوئی فائدہ نہیں کر رہے یہ تم سے تبلیغ رسالت کا کوئی بدلہ نہیں مانگتے اپنی خیر خواہی کی کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کر رہے درد دل سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور سیدھے اور سچے راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں خود بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں تمہیں ضرور ان کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی بلکہ انہیں شہید کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ عنہرطا